تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے حضرت مریم علیہ السلاۃ وسلام ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران بہترین خاتون تھی ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ میں موجود ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہے اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کو باقی خانوں پر فضیلت حاصل ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و احادیث میں موجود ہے تو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ علیہ السلاۃ وسلام سے یہ بات کہی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک صاف کر دیا ہے اس لیے یا مریم کنتی کی وسجدی ورکعیم الراکعین اب اپنے رب کی فرما برداری کرنا سجدہ کرنا تو اللہ کے لیے اور رکو بھی کرنا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ واقعات ہیں آپ تب تو موجود نہیں تھے جب وہ مریم کے بارے میں قرآن دازی قرآن ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے تب آپ وہاں موجود نہیں تھے یہ تو غیب کی خبریں ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم نہیں جب تک اللہ خود نہ بتا دے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اندازی کرنا جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے جس بیوی کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اسی بیوی کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاتے پھر فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اور خوشخبری دی وہ کیا ان اللہ یبشر کی بکالی مت من حسم المسیح بن مریم فرشتے کہنے لگے مریم اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ بہت بڑے مرتبے والا ہوگا مقرب ہوگا یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کے متعلق فرمایا بھی کالی متم ہو کہ ایک کلمہ ان کو کیوں کہا گیا کیونکہ ان کی ولادت جو تھی یہ عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر تھی اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام پیدا ہوئے اس کا نام کیا ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم مسیح مسیح کا مطلب ہے یہ مسا سے ہے جس کے معنی ہے ہاتھ پھیرنے کے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں پر جب ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو یہ معجزہ بھی ملا کہ بچپن میں ہی گود کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے باتیں کرتے تھے آگے جا کے صورت مریم میں پورا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگوں نے تہمت لگائی انہوں نے کہا عجیب بات ہے یہ لے آئی ہو شادی تمہاری ہوئی نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تب اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی اور یہ جھولے میں ہی بولنا شروع ہو گئے تھے وامن صالحین اور اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نیکو کاروں میں سے تھا پھر اس کے بعد حضرت مریم نے جب یہ باتیں سنی کہ مجھے بیٹے کی بشارت فوراً کہنے لگی اللہ یہ کیا ہو گیا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو میرا بچہ کیسے ہوگا میں بری عورت بھی نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادا قضا امرن فنما یقول لہو کن فیقون اللہ کا کیا اس نے کن کہنا ہے تو سب کچھ ہو جانا ہے صورت عال عمران آگے جا کے قائد آتی ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ آدم خلق من ترابن ثم قال لہو کن فیقون عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے آدم کو بنا ماں بنا باپ کے پیدا کیا عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کے اندر اور کون سی خوبیاں تھیں وہی الکتاب الک کتاب الحکمت وطورات اول انجیل کہ وہ لوگوں کو دعوت دے گا کتاب اور حکمت کی باتیں بتائے گا تو رات اور انجیل سکھائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی ایک اور خوبی رسول بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر ان کو بھیجا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام جب بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام نے ان سے جا کے کہا کہ اب میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں آیت لے کے آیا ہوں نشانی کیسی معجزہ کیسا کہ انی لکم من التین کا ہی حضرت عیسیٰ کیا کرتے ایک پرندہ بناتے اس پہ اس کے اندر پھونکتے جب اس کے اندر پھونکتے تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا اسی طرح ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ کو یہ ملا کہ حضرت عیسیٰ جب پیدائشی اندھے کو اس پر ہاتھ لگاتے اللہ کے حکم سے کہتے کہہ کے جب ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا اسی طرح جو مردہ ہوتا مردے کے پاس جا کے کہتے کم بھی اسن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت علام کو ایک معجزہ یہ بھی ملا کہ جب لوگ آپ کی مجلس میں آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام ان کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ تشریح بھی ہوتی جائے گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں و عید اور جب کالت الملائے کا تو کہا فرشتوں نے یا مریم و اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے استفا کی چن لیا ہے تجھے کی اور پاک کیا ہے تجھے وسطا کی اور چن لیا ہے تجھے نسائل عالمین دنیا جہاں کی عورتوں پر یا مریم اے مریم اکنوتی فرما برداری کر لربی کا اپنے رب کی وسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکو کر ان رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ من انباء الغیبی غیب کی خبریں ہیں نو ہی ہی ہم وہی کرتے ہیں انہیں کا آپ کی طرف وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اس جب یلکونا وہ ڈال رہے تھے اکلامہم اپنی کل میں کہ ایہم کون ان میں سے یکفل و کفالت کرے مریم کی وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدئیم ان کے پاس اس جب وہ یکتسمون باہم جھگڑا کر رہے تھے اس جب کالت الملائی تو کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یوب شیرو کی خوشخبری دیتا ہے آپ کو بکالیمت ان ایک کلمے کی منہو اپنی طرف سے اسمہو اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا وجیہن وہ بڑے مرتبے والا ہوگا فی دنیا دنیا میں بھی والآخرتی اور آخرت میں بھی وامین المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا وہ یکلم الناس اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا فلم مہدی گہوارے میں و کہلا اور ادیڑ عمر میں ومن الصالحین اور صالحین میں سے ہوگا قالت کہا مریم نے رب یا میرا رب انا یقون علی کیسے ہوگا میرے لیے والد اللڑکا ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے بشر ان کسی بشر نے قالا فرشتے نے کہا کدالک اللہ اسی طرح اللہ یخلو کو پیدا کرتا ہے ما یشا جو وہ چاہتا ہے ادا جب کلا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فانما تو بے شک وہ یقولو کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا فیقون وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب وَيُعَلِّمُهُ اور وہ تعلیم دے گا اسے الکتابہ کتاب کی والحکمتہ اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی و رسولن اور رسول بنائے گا اسے رسول بنا کر بھیجے گا اسے الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم اور جب وہ رسول بنا کے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا تو حضرت عیسیٰ ان سے کیا کہیں گے انی بے شک میں قد جئتکم یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس بھی آ ایک نشانی میر تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلوقو بناتا ہوں لکم تمہارے لیے منت تیری گارے سے کہی آتی تیر پرندے کی شکل کی مانند فانفخو پھر میں پھونکتا ہوں فی ہی اس میں فیقون تیرن وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے ببن اللہ اللہ کے حکم سے وہ ابری الاقمہ اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو والابرس اور کوڑ والے کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو لیکن بزن خود نہیں کرتا اللہ کے حکم سے وہ انبی حکم اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں بیما اس چیز کی جو تاکلونا تم کھاتے ہو وہ ماں اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان نفی ذالکا لکھا بے شک اس میں لآیتن لکم البتہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے ان کن تم اگر ہو تم مومن و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین